حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اس کی وفات کے بعد آزاد ہوگا جبکہ اس اس کے پاس غلام کے سوا کوئی اور مال نہ تھا چنانچہ اس غلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اسے سات سو یا نو سو میں فروخت کیا گیا سننے داود حدیث نمبر تین ہزار نو سو پچپن